حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرفات سب سب کا ٹھہرنے کی جگہ ہے البتہ کے نشیبی حصے سے اوپر رہو مزدلفہ سب کا سب ٹھہرنے کی جگہ ہے البتہ وادی محصر کی نشیب سے اوپر رہو مینا سب کا سب قربانی کی جگہ ہے سوائے اس کے جو گھاٹی کے پیچھے ہے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر تین ہزار بارہ